حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا سخت سردی کی صبح وہی نازل ہوتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6058